السلام علیکم خواتین و حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کے لیکچر نمبر پینتیس کے ساتھ مجاہد عشائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے گزشتہ لیکچرز میں ہم انکم سٹیٹمنٹ میں انکم کا پورشن جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے تھے اور وہ ڈسکشن ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر ختم کر لی تھی ہم نے انکم کے حوالے سے انکم سٹیٹمنٹ کو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے فورتھ شیڈیول کی ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس اور پریزنٹیشن ریکوائرمنٹس کے حوالے سے دیکھا ہم نے آئی اے ون کے حوالے سے انکم کو دیکھا اور آئی اے ایٹ جو کہ ریونیوز سے تعلق رکھتا ہے اس کے حوالے سے انکم اسٹیٹمنٹ کے انکم کے حصے کو دیکھا آج کے لیکچر میں ہم ایکسپنسز کی سائڈ پہ غور کریں گے ایکسپنسز جیسا کہ میں شاید پچھلے لیکچر میں بھی یہ بتا چکا آپ کو ایکسپنسز کے لیے کوئی ایک آئی اے جو ہے وہ نہیں ہے مختلف آئی اے لیسنگ کا ہے پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کا ہے ٹیکس کے حوالے سے ہے پروویژنز کے حوالے سے ہے یہ مختلف قسم کے آئی ایس ہیں جو ایکسپنسز سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کا ذکر ہم اپنے کچھ پہلے کے لیکچرز میں کر چکے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ لیکن بہرحال چونکہ انکم اسٹیٹمنٹ کے دو حصے ہیں ایک انکم کی سائڈ جو پچھلے لیکچر میں ہم کور کر چکے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ ایکسپنسز کی سائڈ ہے تو ایکسپنسز کی سائٹ کو بھی دیکھنا ضروری ہے تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ایکسپینسز یا ایکسپینڈیچر سائٹ جو ہے اس کو ہم آج زیر اپنی گفتگو میں شامل کریں گے تو آئیے لیکچر شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کمپنیز آرڈیننس کا فورتھ شیڈیول اور اس کی disclosure requirements I A one جو کہ پرزنٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کہلاتا ہے اس میں بھی ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں اور آئی اے ایٹین جو کہ ریونیو سے اسپیسیفکلی تعلق رکھتا تھا اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں ایکسپنسز کی سائڈ پہ ہم کچھ آئی اے کا حوالہ دیں گے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ فورتھ شیڈیول کے اندر ایکسپنسز کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جی اس کے پانچ میجر کلاسیفیکیشنز ہونے چاہیے اور وہ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ انکم سٹیٹمنٹ کے فیس پہ انکم سٹیٹمنٹ پہ ان حوالے سے ایکسپنسز کو کلاسیفائی کیا جانا چاہیے ان کی ڈیٹیلز جو ہیں ان کلاسیفیکیشنز کی ان کیٹیگریز کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دے سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ on the face of the income statement ہم وہ تفصیل جو ہے وہ دے جو پانچ کیٹیگریز ہیں یا کلاسیفیکیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ cost of good sold administrative cost distribution cost جن کو ہم سیلنگ ایکسپینسز بھی کہتے ہیں اور ہمارے یہاں سیلنگ ایکسپینسز یا سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینسز کے حوالے سے ان کو ریفر کیا جاتا ہے فائنانس کاسٹ اور ادر ایکسپینسز تو یہ پانچ ہیڈنگز ہیں کہ جن کے تحت ہمیں اپنے تمام تر اخراجات کو کلاسیفائی کرنا ہے اور face of the income statement میں پے شو کرنا ہے اب کاسٹ آف گڈ سولڈ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور سب سے پہلے یہ کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے کیا چیز ایک revision cost of good sold is the direct cost of manufacturing the goods that was sold by the entity during the reporting period یہ جو ہم نے اشیاء ایک فائنینشیل پیریڈ کے اندر مینوفیکچر کیے ہیں بنائے ہیں پروڈیوس کیے ہیں ان پہ جو لاگت آئی ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس ڈیفینیشن کے حوالے سے یہ ظاہر ہے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر کاسٹ آف را مٹیریل جو ہم استعمال کیے ہیں اس چیز کو بنانے کے لیے وہ شامل ہوگا وہ ڈائریکٹ لیبر جس نے ان چیزوں کو بنانا بنایا ہے ان کی کاسٹ شامل ہوگی ان کی تنخواہیں شامل ہوں گی ان کے بینیفٹس شامل ہوں گے ان کے پرکس شامل ہوں گے ان کے الاؤنس شامل ہوں گے overhead expenses such a supervisory staff یعنی جو اس لیبر کو سپروائز کرتا ہے اس کی کاسٹ بھی ظاہر ہے کہ ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ہے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ جو آپ بنا رہے ہیں لہذا یہ بھی ڈائریکٹ اوور ہیڈ ہے اور ڈائریکٹ کاسٹ میں شامل ہے اور متفرق قسم کی فیکٹری کاسٹ یعنی بجلی پانی اگر ان دونوں چیزوں کا استعمال ہے آم, صفائی مشینری کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی کاسٹ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈائریکٹ کاسٹ کے یا direct cost of good sold کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آئیں گی تو یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے یہ نوٹ کر لیجیے گا کہ total cost incurred during the period is not being treated as expense یہ اب کیا میں بات کہہ رہا ہوں یہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ سال کے دوران یا ایک پیریڈ کے دوران کافی سارا را مٹیریل خریدتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ را مٹیریل صرف اتنا کہ جتنا آپ کو ضرورت ہے ان اشیاء کو مینوفیکچر کرنے کے لیے جو آپ اس پیریڈ کے اندر مینوفیکچر کر رہے ہیں صرف اتنا ہی را مٹیریل استعمال کرتے ہیں تو کاسٹ آف گڈ سولڈ میں صرف اس را مٹیریل کی کاسٹ آئے گی جو کہ آپ نے ایکچولی ان چیزوں کے بنانے پہ خرچ کیا ہے وہ کاسٹ نہیں شامل ہوگی جو کہ آپ نے خریدا تھا صرف وہ کاسٹ شامل ہوگی جو آپ نے اس خریدے ہوئے اسٹاک میں سے آپ نے جو سرف کیا ہے باقی جو ہے وہ کیری فارورڈ ہوگا ایز کلوزنگ اسٹاک یا انوینٹری آف را مٹیریلس اسی طریقے سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام اشیاء جو آپ نے بنائے ہیں وہ اس فائنینشل پیریڈ کے اندر جو ہے وہ بک گئے ہوں چونکہ یہ ضروری نہیں ہے اس لیے جو اشیاء وہ تیار شدہ اشیاء جو آپ بیچ نہیں پاتے وہ بھی کلوزنگ اسٹاک میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کی کاسٹ جو ہوئی ہے جو لاگت آئی ہے ان کو بنانے میں وہ کیری فارورڈ ہوتی ہے نیکسٹ فائنینشیل پیریڈ میں as closing stock of finished goods یا فنشڈ انوینٹری پھر ایک تیسری چیز ہوتی ہے اور وہ ہے work in process work in process کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مال جس کو ابھی فلی ہم فنشڈ گڈز نہیں کہہ سکتے نہ اس کو خام مال کہہ سکتے ہیں نہ اس کو فنشڈ گڈ کہہ سکتے ہیں بلکہ وہ کسی انٹرمیڈیٹری اسٹیج پہ ہے یعنی ابھی وہ پروسیس کے مراحل سے گزر رہا ہے مینوفیکچر ہونے میں یا کمپلیٹ ہونے میں جبکہ وہ سیلبل کنڈیشن میں آئے گا اس میں ابھی کچھ چند ایک اسٹیجز جو ہیں وہ ابھی رہتے ہیں تو وہ ورک ان پروسیس ہے یعنی ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے تو اس کا بھی اگر مہینے کے شروع میں یا فائنینشیل پیریڈ کے شروع میں اس قسم کا کوئی اسٹاک تھا یا اس قسم کا ورک ان پروسیس تھا اس کی ویلویشن کی جاتی ہے وہ اوپننگ ورک ان پروسیس ہوتا ہے اور فائنینشیل پیریڈ کے آخر میں وہ ایک پھر اس کو میجر کیا جاتا ہے کہ اب اس وقت آخری روز جو ہے فائنینشیل پیریڈ کے اس روز جو ہے وہ کتنا ورک ان پروسیس موجود ہے ہمارے پاس اور اس ورک ان پروسیس کو پھر ویلیویشن کر کے جو ہے وہ کاسٹ میں سے ریڈیوس کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو اگلے پیریڈ میں وہ کمپلیٹ ہوگا اور جب وہ جس پیریڈ میں وہ کمپلیٹ ہوگا اس پیریڈ میں اس کی کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ٹرانسفر یا گڈز مینوفیکچرڈ کو ٹرانسفر ہوگی اور ان میں سے پھر آگے پروسیجر چلے گا تو یہ چیز جو ہے یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جی تمام کی تمام وہ کاسٹ جو ہے وہ کیری فارورڈ نہیں ہو رہی تخمینہ تمام کاسٹ کا لگایا جا رہا لیکن کلوزنگ اسٹاک کی ویلیویشن کی جا رہی ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا ویلیو جو ہے وہ ڈٹرمن کرنے کے بعد جو کہ کاسٹ پہ بیس ہوگا اس کے اس کو کیری فارورڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ یا تو خام مال استعمال نہیں ہوا یا فنش گڈز بکے نہیں یا وہ مٹیریلز جو ہیں وہ ابھی پروسیس میں ہیں اور فنشڈ گڈز کی سٹیج پہ نہیں پہنچے تو یہ کاسٹ آف گڈز سولڈ کے حوالے سے بات بہت اہم ہے اب آئیے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کی طرف ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں وہ تمام اخراجات ہوں گے جو کہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ بزنس کے ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ پہ خرچ کیے جاتے ہیں ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ جو administrative department administration department finance department purchase department جتنی سروس ڈپارٹمنٹس ہیں جو فیکٹری میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ جو ہے وہ ہم نے شو کر دی کاسٹ آف گڈ سولڈ میں شامل کر دی اب جو باقی سروس ڈپارٹمنٹس ہے سیکیورٹی ہے ایڈمنسٹریشن کے مختلف ونگز ہیں ٹرانسپورٹ والے ہیں فائنانس والے ہیں پرچیز والے ہیں اور یہ تمام لوگ جو ہیں چیف ایگزیکٹو کی تنخواہ ہے اور لوگوں کی ہیڈز آف دی ڈپارٹمنٹ کی تنخواہ ہے جو ڈائریکٹلی فیکٹری کے اندر ایکٹیویٹی کے ساتھ پروڈکشن ایکٹیویٹی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے ان سب کی تنخواہیں ہیں وہ تمام تنخواہیں جو ہیں اور ان کے الاؤنسز اور ان کے پرکس اور ان کے بینیفٹس جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کے اندر سیلریز کے ساتھ جو ہے وہ شو کیے جائیں گے اس کے علاوہ ڈپریسن مینٹیننس ڈپریسن کس چیز کی وہ تمام ایسٹس جو کہ آپ فیکٹری کے اندر نہیں فیکٹری سے باہر اپنے دفاتر کے اندر furniture fittings office equipment motor vehicles ان پہ جو ڈپریسن ہے وہ بھی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کے اندر شامل کیا جاتا ہے کمپیوٹرز کی مینٹیننس ہے کمپیوٹرز پہ ڈپریسن ہے یہ چیزیں جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹو پرپسز کے لیے اگر استعمال ہو رہی ہیں تو ان کی کاسٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز پہ شو کی جائے اسی طریقے سے مینٹیننس کی کاسٹ جو ہے چاہے وہ صفائی ہے چاہے وہ کسی پلانٹ کسی کسی دفتر کی میں سفیدی کی کاسٹ ہے یا اس میں کوئی مرمت کی کاسٹ ہے یا کوئی الیکٹریکل قسم کی مرمتیں جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو آفسز میں کرائی جاتی ہے وہ تمام کاسٹ شارٹس ہیں کاسٹ اس میں شامل ہیں رینٹ ہے اگر آپ نے کرائے پہ وہ بلڈنگ لے رکھی ہے یا کوئی شو روم کرائے پہ لے رکھا ہے یا کوئی اپنا جو ہیڈ آفس ہے وہ بلڈنگ آپ کی جو ہے وہ فیکٹری سے دور ہے اور وہ آپ نے شہر میں رکھا ہوا ہے وہ بلڈنگ جو ہے وہ کرائے پہ ہے تو اس کی رینٹ جو ہے وہ بھی ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں آئے گی بجلی پانی گیس ٹیلی فون یہ تمام یوٹیلٹیز جو ہیں ان کی کاسٹ جو ہے یہ بھی ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور یہ جتنی بھی اور مینجمنٹ کاسٹ ہیں ایڈمنسٹریٹو آفیسز کی وہ تمام تر اس میں شامل ہوں گی اس کے علاوہ جو اخراجات آتے ہیں ذہن میں وہ پرنٹنگ ہے اسٹیشنری کی کاسٹ ہے انٹرٹینمنٹ ہے پوسٹیج ہے کوریئر کی سروس ہے یہ بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں جو کہ اس ہیڈ میں دکھایا جائے لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کاروبار سے ہے اور وہ کاروبار کو آگے چلانے کے لیے یا کاروبار کے پرپز کے لیے خرچ کیے گئے ہیں اب ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز کی بات کرتے ہیں جن کو ہم سیلنگ ایکسپنسز بھی کہتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ وہ تمام اخراجات ہیں جن کا تعلق پروڈکٹ یا اشیاء کو بیچنے سے ہے مارکیٹ میں بیچنے سے ہے اب اس حوالے سے جو ایکسپنسز ہم کرتے ہیں یعنی سب سے پہلے تو آئے گی بات وہ تمام لوگ جو مارکیٹنگ اور سیلز ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں ان کے الاؤنسز ان کے پرکس ان کے بینیفٹس وہ تمام تنخواہیں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوشن سیلنگ ایکسپنسز کے اندر شو کیا جائیں گے اس کے بعد ہم نے ایڈورٹائزنگ کی ہے چاہے وہ ایڈورٹائزنگ اخبار کے تھرو کی ہے ٹیلی ویژن کے تھرو کی ہے پرنٹ میڈیا میں کی ہے یا الیکٹرانک میڈیا کے تھرو کی ہے جس کے تھرو بھی کی ہے وہ اس کی کاسٹ ہے اور وہ کاسٹ اس لیے انکر کی گئی کہ ہم اپنے گڈس یا اپنے پروڈکٹس کی اطلاع جو ہے یا ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ پبلک تک اپنے کنزیومر تک جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ کاسٹ بھی ڈسٹریبیوشن اینڈ سیلنگ ایکسپینسز کے اندر شامل ہو جائے اس کے علاوہ اگر سیلز مین کو کمیشن دی جاتی ہے on the amount of sales جو وہ کرتے ہیں وہ کمیشن شامل ہوگی اس کے علاوہ سیمپلز اگر آپ دیتے ہیں فری تقسیم کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کے ٹو پراسپیکٹو کسٹمرز اور بائرز اس کی کاسٹ شامل ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اپنے پروڈکٹس جو ہیں وہ ڈلیور کرتے ہیں اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو آپ بجائے اس کے کہ ڈسٹریبیوٹرز آ کے آپ سے لے آپ ان کی دکانوں پہ یا ان کے ویئر ہاؤسز پہ آپ پہنچاتے یا ریٹیلرز کو پہنچاتے ہیں تو وہ جو ڈسٹریبیوشن وین پہ اخراجات آئیں گے اس کے آپریشن کے اخراجات اس کی مینٹیننس کے اخراجات اس کی ڈپریسیشن کے اخراجات وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینسز کے اندر شامل ہوں گے تو یہ ہوئی بات ڈسٹریبیوشن اینڈ سیلنگ اس کے علاوہ اگر کوئی اسی سے ریلیٹڈ ہم کوئی اور خرچ کسی اور قسم کا خرچ جو کہ ڈسٹریبیوشن اینڈ سیلنگ سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ ہم کرتے ہیں میرا خیال ہے میں نے موسٹ یا زیادہ تر خرچے جو ہیں وہ ان کو آپ آپ کے ساتھ ان کا ذکر کر دیا اور آ, آ, اگر اس کے علاوہ کوئی رہ جاتا ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ سیلنگ ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرنے سے ہے یا سیلنگ ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے سے ہے یا سیلنگ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے ہے تو وہ بھی اسی مد میں شو کیا جائے گا فائنانس کاسٹ فائنانس کاسٹ کے اندر اگر ہم نے بینکوں سے لون لیے ہوئے ہیں تو ان پہ جو مارک اپ پے کیا جا رہا ہے وہ فائنانس کاسٹ میں شامل ہوگا اگر ہم نے کوئی ایسٹس لیس پہ لیے ہوئے تو اس پہ جو رینٹل پے کی جا رہی ہے یا اور کاسٹ جو ہم پے کرتے ہیں فلاں کے کمیشن ہے ایل سی کھلنے کا کمیشن ہے بینک چارجز ہیں فلانا ہے اس قسم کی گارنٹی کی کمیشن ہے یہ بہت سارے چارجز ہوتے ہیں جو فائنینشیل سروسز کو حاصل کرنے کے لیے انکر کیا جاتے ہیں کاز کیے جاتے ہیں وہ تمام چارجز جو ہیں بینک چارجز جو ہیں مختلف نوعیت کے وہ بھی فائنانس کاسٹ کے اندر آتے ہیں تو مارک اپ اس میں آتا ہے اس میں لیس رینٹل آتا ہے جو آپ ادا کرتے ہیں اور ادر بینک چارجز آتے ہیں جو کہ ایل سی کمیشن ہے یا چیک بک ایشو کرنے پہ جو بینک پیسے لیتا ہے یا بینک اسٹیٹمنٹ بھیجنے کے لیے جو پیسے چارج کرتا ہے گارنٹی ایشو کرنے پہ پیسے لیتا ہے یا رینیو کرنے پہ پیسے لیتا ہے یہ تمام اس قسم کے جو چارجز بینکس یا فائنانشیل انسٹیٹیوشنز آپ سے لیتے ہیں وہ فائنانس کاسٹ میں شامل ہوں گے لیکن میجر چنک جو ہے وہ عام طور پہ مارک اپ کا اور لیس رینٹلس کا ہوتا ہے مارک اپ بھی شارٹ ٹرم بوروئنگس پہ ہو سکتا ہے اور لانگ ٹرم بوروئنگس پہ ہو سکتا ہے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ دکھانا ضروری ہوتا ہے ادر ایکسپینسز کی بات کر لیں جو ہماری ایک اور کیٹیگری ہے اس میں کوئی ایسے اور اخراجات جو کہ فائنانس کاسٹ میں نہیں شامل کیے جا سکتے ڈسٹریبیوشن میں نہیں کیے جا سکتے ایڈمنسٹریشن میں نہیں کیے جا سکتے کاسٹ آف گڈ سولڈ میں نہیں کیے جا سکتے وہ ادر ایکسپینسز کے طور پہ آپ شو کریں گے ورنہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اور خرچہ جو ہے وہ ذہن میں لانا جو ہے ذرا مشکل ہو جاتا ہے آئی اے کے حوالے سے یا ایکسپنسز کے حوالے سے اب آئی ایس کون کون سے جو ہیں وہ لگتے ہیں آئی اے ٹو ہے انوینٹریز آئی اے سکسٹین ہے پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ پہ آئی اے سیونٹین ہے leases I S twenty three ہے borrowing cost I A twenty eight investments in associates I A S thirty eight intangible assets اب یہ تمام آئی اے ایس جو ہیں یہ مختلف قسم کے اخراجات جو ہم کرتے ہیں اس جس میں کہ ایسٹس بھی کریٹ ہو سکتے ہیں جس میں ایکسپینسز بھی انکر ہو سکتے ہیں ان پہ یہ ہیں اور اس میں سے آئی ایس ٹو ہے مثال کے طور پہ وہ ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں آئی ایس سکسٹین ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں آئی ایس سیونٹین ہم ڈسکس کر چکے ہیں آئی ایس جو ہے ایسوسیٹس پہ وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ مختلف قسم کے جو آئی ایس ایس ہیں جو ایکسپینسز سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کے ہر ایکسپینسز کے بارے میں جو بھی ہم ایکسپینس کر رہے ہیں ایک طرف تو ہو گئی بات کہ یہ جی ڈسکلوجر کی یہ ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کو شو کیسے کرنا ہے یہ تمام چیز پھر آئی ایس کے اندر جا کر کے ریلیونٹ آئی اے میں ہمیں دیکھنا ہوتی ہے ان آئی ایس ایس کو بھی جو ہے اور دوسرے آئی ایس ایس کو بھی ہم بریفلی جو ہے وہ دیکھیں گے آئی ایس ٹو جو ہے انوینٹریز کے اوپر وہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ inventories are carried in the books of accounts according to the methods of valuation given in I S two بڑی سمپل سی بات کہ جی آپ وہ انوینٹری انوینٹری کیا ہے اسٹاک ہے اسٹاک جو ہے جو آپ کے پاس کلوزنگ اسٹاک ہے اس کو آپ شو کریں گے کس ویلو پہ اس ویلو پہ یا ان ویلوز پہ جو کہ ان میتھڈز کے حساب سے اور ویلویشن کے حساب سے جو آئی ایس ٹو کے اندر دیے گئے ہیں ان کے حساب سے آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے اور وہ ویلوز شاید ریلیٹ کرتے تھے کہ جی first in first out basis ہے لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہے ایوریج ہے وغیرہ وغیرہ یہ بہت یہ, یہ مختلف قسم کے methods of valuation of stock تھے جو کہ اس میں دیے گئے اور جن میں سے ایک ایک, ایک طریقے کار جو ہے وہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر اسٹاک کو ویلو کر پھر آئی ایس ٹو جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ when these items of inventory are consumed اور their value is changed the resulting difference charge to income اب دو باتیں یہاں پہ کہہ رہا ہے آئی ایس ٹو ایک تو یہ کہتا ہے کہ جی اگر یہ اس اسٹاک میں سے آپ کوئی چیز استعمال کر لیتے ہو یا بیچ لیتے ہو تو ویلو چینج ہو گیا اسٹاک کا اور یہ ویلو جو ہے جو بھی آپ نے اس چیز کا جو کہ استعمال کیا آپ نے اس کا جو ویلو ہے وہ انکم اسٹیٹمنٹ میں چارج ہوگا انکم کے اگینسٹ چارج ہوگا کہاں ہوگا کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ہوگا دوسری چیز وہ کہہ رہا ہے کہ اور دیر دیر از از ویلو چینجڈ یعنی اگر میتھڈ آف ویلویشن میں کوئی تبدیلی لائی گئی ہے یا ہم نے یہ ڈسائڈ کیا ہے کہ جو ہمارا اسٹاک ہے میتھڈ آف ویلویشن تو ہمارا وہی ہے لیکن اس میں سے کچھ اسٹاک جو ہے وہ کسی وجہ سے خراب ہو گیا ہے مثال کے طور پہ یا ہم نے method of valuation of stock جو ہے اس کو چینج کر دیا ہے سم ویری گڈ ریزنس تو تب جو ڈفرنس آئے گا پرانے ویلو کا اور نئے ویلو کا وہ ڈفرنس جو ہے وہ انکم کو پھر چارج ہوگا اس کے بعد جو کاسٹ آف انوینٹریز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ را مٹیریل کا انوینٹری ہوتی ہے آپ کے پاس آپ کے پاس پیکنگ مٹیریل کی انوینٹری ہوتی ہے آپ کے پاس ورک ان پروسیس کی انوینٹری ہوتی ہے آپ کے پاس فنشڈ گڈس کی انوینٹری ہوتی ہے اسپیئرس کی انوینٹری ہوتی ہے یا متفرق قسم کے کنزیومبل جو ہیں ان کی بھی انوینٹری ہوتی ہے اور یہ تمام جو ہے انوینٹری یا اسٹاک جو ہے یا چیزیں جو آپ خریدتے ہیں ان کو پھر over a period of time استعمال کرتے ہیں آپ جب آپ استعمال کرتے ہیں اور جیسے جیسے آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ آف گڈز سولڈ میں جائے گی کچھ کیسز کے اندر البتہ یہ ہے کہ جی وہ مٹیریل یا وہ اشیاء جو اسٹاک میں پڑی ہوئی ہیں وہ شاید ڈائریکٹ جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے اس کو چارج نہیں ہوں گی لیکن ایڈمنسٹریٹو اور سیلنگ ایکسپینسز کا حصہ بن سکتی ہیں بہت ساری فیکٹریز وغیرہ جو ہیں وہاں پہ مثلا اسٹاک رکھے جاتے ہیں اس قسم کی چیزوں کے کہ تولیے ہیں صابنے ہیں جو کہ ورکرز کو دیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دیے جاتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹو آفیسز میں کام کرتے ہیں تو جہاں تک ورکرز کا تعلق ہے یا ڈائریکٹ فیکٹری کا تعلق ہے تو وہ تو اس میں شامل ہو گیا as part of the indirect overheads relating to production لیکن جو ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے جو دوسرے ایڈمنسٹریٹ اور ڈپارٹمنٹ میں سیلنگ ڈپارٹمنٹ میں مارکیٹنگ میں کسی اور جگہ پہ وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ سیلنگ مارکیٹنگ ایڈمنسٹریشن کو چارج ہوں گے نہ کہ پروڈکشن کو یا کاسٹ آف گڈ سولڈ کو تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ جو خرچہ جس کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے یا انوینٹری کے حوالے سے اس انوینٹری کی جہاں یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے وہیں پہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ چارج ہوگی دفتر میں اگر اے سیز لگے ہوئے ہیں ان کے لیے فلٹرز کا سٹاک ہم رکھتے ہیں تو وہ فلٹرز جو کہ دفتروں کے اے سی میں لگیں گے وہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کاسٹ ہے دفتر کی نہ کہ فیکٹری کی بیسکلی یہ چیز کہنے کی کوشش کی جائے اس کے بعد ایک اور چیز جو آئی ایس ٹو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ disclosure of inventories relating to income statement وہ کیا ہونے چاہیے اس میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ the amount of any reversal of any write down that is recognised as income یعنی اگر کوئی چیز جو ہے وہ یا ویلیو جو ہے اس کو ہم ریورس کر رہے ہیں واپس کر رہے ہیں اسٹاک میں واپس لا رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ظاہر ہے یہی ہوگا کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ جو ہے اس میں کمی واقع ہوگی اور جب یہ پوزیشن ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ ریکگناز کیا جاتا ہے انکم کے طور پہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سورس آف انکم بن گیا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاسٹ جو ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے گا اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہے فیصلہ کریں کہ جی یہ اسٹاک جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے کیونکہ یہ اتنے عرصے سے استعمال نہیں ہوا یہ ہمارے استعمال میں نہیں آیا لہذا اس کی افادیت ہمارے لیے یا ہمارے مینوفیکچرنگ پروسیس کے لیے وہ جو ہے وہ اب نہیں رہی ہے اور اس کو اسکریپ کرنا ہوگا یا اس کو ضائع کر دینا ہوگا تو وہ جو اس کا ویلو میں کمی لائی جائے گی یا اس کو رائٹ آف کیا جائے گا وہ بھی رائٹ آف جو ہے یا وہ کمی جو ہے ویلو میں کہ اگر وہ سو روپے کا اسٹاک تھا تو اس کو اب ہم ایک روپے پہ شو کرنا چاہتے ہیں تو ننانوے روپے جو ہیں وہ چارج ہوں گے انکم اسٹیٹمنٹ میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر ڈسکلوجر جو ہے they should also disclose the cost of inventories recognised as expense during the period یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جتنی انوینٹری استعمال ہوئی ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ ریکگناز کی جانی چاہیے ایکسپینس کے طور پہ باقی جو کاسٹ ہے اس کو کیری فارورڈ کرنا چاہیے ہمیں into the next financial period کیونکہ وہ کاسٹ جو ہے وہ ابھی انکر یا کاز نہیں ہوئی اب آئی اے سکسٹین کی طرف آئیے جو کہ پراپرٹی پلانٹ اور اکوپمنٹ کے حوالے سے ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی property plant and equipment is carried in the books of accounts in accordance with the requirement of I A sixteen اب اس پہ کیا ہے کہ جی پہلی چیز جو ہے اگر آپ یاد کریں کہ جی کاسٹ پہ ہونا چاہیے وہ اگر کاسٹ پہ نہیں ہے اس کی ریویلویشن کی گئی ہے تو ریویلوڈ اماؤنٹ پہ ہوگا اگر اس کو فیئر ویلو پہ شو کیا گیا ہے تو پھر فیئر ویلو پہ وہ شو ہوگا اور اگر ہم نے انیشلی اس کو جو ہے وہ کاسٹ میں ریکارڈ کیا تھا اب ہم فیئر ویلو کے حساب سے ویلویشن کر رہے ہیں اور فیئر ویلو بڑھ گیا ہے تو پھر اس کا ڈفرنس جو ہے وہ جو گین آ رہا ہے گو کے ایسٹ ہمارے پاس ہے لیکن اس گین کی ایک ٹریٹمنٹ کا ایک طریقہ بتایا گیا تھا اگر وہ فیئر ویلو کم ہو گیا ہے تو اس لاس کو بک کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا تھا تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ آئی اے کے ہی حوالے سے اور ان کی واپس اسٹڈی کر کے اس کو واپس پڑھ کے جب بھی ہم کوئی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کسی اس قسم کے ایکسپنسز کا کرتے ہیں جو کہ پراپرٹی پلانٹ اکوپمنٹ یا کسی بھی ایکسپینس کی مد میں کوئی بھی خرچہ آ رہا ہے اس کو کریں گے تو ہمیں ریلیونٹ آئی اے کو ریفر کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس میں اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے جو ایسٹس ہیں ایک تو میں نے بات کر دی ویلویشن کے حوالے سے دوسری چیز یہ کہ ان کی کاسٹ میں یا ان کا جو کیرنگ اماؤنٹ ہے اس میں گریجولی ریڈکشن ہوتی ہے گریجول کمی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیونکہ آپ ڈپریسن چارج کر رہے ہیں اور یہ ڈپریسن چارج جو ہے یہ انکم کے اگینسٹ ہوتا ہے سو یہ آئی ایس سکسٹین امپیئرمنٹ جو ہے in the value of property plant and equipment یہ اس موضوع کے اوپر آئی اے تھرٹی سکس موجود ہے آئی ایس تھرٹی سکس کو گو ہم نے تفصیل میں جو ہے بات اس پہ نہیں کی لیکن مختصراً میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ جس وقت کسی پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کی ویلو مارکیٹ ویلو یا فیئر ویلو کے حساب سے اس میں کمی واقع ہو جائے تو پھر اس کو امپیئرمنٹ کہا جاتا ہے اور وہ جو لاس ہو رہا ہے اگر ہم اس کو مارکیٹ ویلو یا فیئر ویلو کے اوپر دکھانا چاہ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر تو کتابوں میں اکاؤنٹنگ بکس میں تو پھر جو ڈفرنس ہے وہ ڈفرنس جو ہے وہ چارج آف ہوتا ہے انکم کے اگینسٹ اسی طریقے سے آئی ایس سکسٹین کہتا ہے کہ جو مینٹیننس ہے نارمل ریپیئرز ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ انکم کے اگینسٹ چارج کی جاتی ہیں جو کہ اس فائنینشل پیریڈ کے اندر ہوئی ہوں آئی ایس سیونٹین آپ کو یاد ہوگا کہ دو قسم کی لیسز ہیں ایک آپریٹنگ لیس ہے ایک فائنانس لیس ہے دونوں کے ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ مختلف ہے اب آپریٹنگ لیس کے حوالے سے جو ہے اور آپریٹنگ لیس میں لیسی کے حوالے سے یعنی اس شخص کے جس نے کہ لیس پہ کوئی چیز جو ہے وہ لے رکھی ہے اور وہ آپریٹنگ لیس ہے آپریٹنگ لیس میں کیا ہوتا ہے آپریٹنگ لیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایسٹ ایک خاص مدت کے استعمال کے لیے دے دیا جاتا ہے آپ کی آپ کے کنٹرول میں آپ کی کسٹڈی میں لیکن اس کا ٹائٹل اس کی اونرشپ جو ہے نمبر ایک وہ اس کے مالک کے پاس جو کہ لیس اور کہلاتا ہے جو لیسنگ کمپنی ہے اسی کے نام پہ رہتی ہے نمبر دو اس سے ریلیٹڈ جتنے آپریٹنگ ایکسپنسز ہوتے ہیں اس کی مینٹیننس کا ایکسپینس ہوتا ہے دوسرے ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ لیس اور پے کرتا ہے لیسی جو ہے وہ صرف ایک رینٹ پے کرتا ہے اس آپریٹنگ لیز کے تحت اور وہ تمام کی تمام رینٹ جو ہے وہ آپریٹنگ لیز کے کیس کے اندر انکم کے اگینسٹ چارج کی جاتی ہے یہ آپریٹنگ لیز کے حوالے سے بات ہے جہاں تک فائنانس لیز کا تعلق ہے فائنانس لیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک لیسنگ کمپنی جو ایسٹ آپ خریدنا چاہ رہے ہو اس کو فائنینس کر کے دے رہی ہے اب چونکہ وہ فائنینسنگ کر رہی ہے اور اس فائنینسنگ کے اندر حصہ شامل ہے جو ایکچول قیمت تھی اس ایسٹ کی جو فائنینس کیا گیا اور مارک اپ بھی ہے رینٹل جو آپ دے رہے ہیں لیسنگ کمپنی کو اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں تو سب سے پہلے تو rental is apportioned between principal repayment and mark up and the mark up only is treated as expense for the period principal کی جو ری پیمنٹ ہے وہ لائبلٹی کو ریڈیوس کرتی ہے لائبلٹی کریٹ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایسٹ کریٹ ہوا تھا ایکسپینس نہیں ہوا تھا ایکسپینس جب آپ رینٹل پے کر رہے ہو اس میں ایک حصہ ہے پرنسپل کی ری پیمنٹ کا تو لائبلٹی ریڈیوس ہوئے گی کم ہوئے گی اور دوسری طرف جو مارک اپ آپ ادا کر رہے ہیں اس فائنانسنگ کے اوپر وہ صرف پورشن جو ہے وہ انکم کے اگینسٹ چارج ہوگا یا انکم اسٹیٹمنٹ میں ایکسپینس کے طور فائنینشیل ایکسپینسز یا فائنانس ایکسپنسز کے مد میں شو کیا جائے گا ایسٹ جو ہے وہ فائنانس لیز کے تحت آپریٹنگ کے تحت نہیں فائنانس لیز کے تحت جو ایسٹ ہے وہ ایسٹ لسی کی بکس میں یعنی وہ شخص جو کہ وہ ایسٹ فائنانس کروا رہا ہے کروایا ہے جس نے اس کی بکس میں وہ ایسٹ جو ہے وہ شو ہوگا as an asset under lease finance اور اس پہ ڈپریسن جو ہے وہ لیسی کلیم کرے گا ڈپریسن جو ہے وہ بھی چارج انکم کے اگینسٹ ہوتا ہے کوئی رننگ اور maintenance cost borne by the lessee is also charged as expense in the income statement finance leased, finance leased assets کے حوالے سے ان کے اوپر کسی قسم کا رننگ مینٹیننس کاسٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے چارج ہوگا انکم اسٹیٹمنٹ کو کہ جس طریقے سے آپ کے اپنے خریدے ہوئے ایسٹس پہ مینٹیننس کاسٹ اور آپریٹنگ کاسٹ جو ہے وہ انکم اسٹیٹمنٹ کو میں شو کی جاتی ہے اور ایکسپنس کے طور پہ شو کی جاتی ہے انکم کے اگینسٹ اس کو چارج آف کیا جاتا ہے I S twenty three borrowing cost کے حوالے سے ہے بوروئنگ کاسٹ یہ اس میں اب جو لیس پہ مارک اپ آپ پے کر رہے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ آئی ایس سیونٹین کے اندر کور ہو چکا ہے یہاں پہ بوروئنگ کاسٹ وہ ہیں کہ جو آپ نے بینک سے قرضہ لیا اور کیپٹل ایسٹس خریدے پلانٹ اکوپمنٹ مشینری وغیرہ آپ نے خریدی بلڈنگ بنائی آپ نیا پروجیکٹ لگا رہے ہیں اب اس کے حوالے سے جو بوروئنگ کاسٹ ہیں ان کو کب کیپٹلائز کیا جانا ہے کب ان کو ایکسپنس کے طور پہ شو کیا جانا ہے یہ تمام باتیں جو ہیں یہ آئی ایس ٹوینٹی تھری کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہے اور مختلف ٹریٹمنٹس ہیں کہ جی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کون سی کاسٹ کو کس وقت جو ہے وہ کیپٹلائز کرنا ہے کب تک کیپٹلائز کرنا ہے اور اس کے بعد کب سے اس کو چارج آف کرنا شروع کرنا ہے standard generally requires that the borrowing cost should be charged as an expense عام یا جنرلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جی تمام جو بوروئنگ کاسٹ ہے وہ انکم کے اگینسٹ چارج آف کریں however it allows capitalization of these cost as an alternate treatment if certain conditions are met اگر کچھ اسپیسیفائڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ اگر آپ میٹ کرتے ہیں تو پھر یہ بوروئنگ کاسٹ بجائے انکم کو چارج ہونے کے کیپٹلائز کی جا سکتی ہیں اور ان کا ذکر بھی ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں اب آئی ایس ٹوینٹی ایٹ کا ذکر کرتے ہیں جو کہ انویسٹمنٹ ان ایسوسیٹس ہے اس کی بھی تفصیل سے ہم گفتگو کر چکے ہیں اس میں ہم نے دو میتھڈز آپ کو یاد ہوگا کہ بتائے تھے کہ جی ایک ایکوٹی میتھڈ ہے آف ویلویشن اس کے تحت اگر ہم کر رہے ہیں اپنے انویسٹمنٹ ایسوسیٹس کی ویلویشن تو پھر پروسیجر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اب اس حوالے سے آئی اے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ the investment in associate is initially recorded at cost which is subsequently adjusted اور for investor's share of profits or losses of associate یعنی جو آپ نے قیمت ادا کی تھی اس انویسٹمنٹ کو کرنے کی ایسوسیٹ کے اندر اس قیمت پہ آپ اس کو ریکارڈ کریں گے اس انویسٹمنٹ کو لیکن آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ شیئر یا وہ کاسٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے ان اس شیئر آف پروفٹ اور لاس سے جو کہ آپ کا ہے ایسوسیٹ کمپنی کے اندر یا ایسوسیٹ کمپنیز کے اندر investor share of profit or loss is recognized as income or expense in the books of the investor investor کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا جو شیئر آف پروفٹ یا لاس ہے وہ انکم یا ایکسپینڈیچر کے طور پہ اس کی بکس میں شو کیا جائے گا انویسٹمنٹس جو ایسوسیٹس میں کیے جاتے ہیں they are also subject to I A S thirty six impairment of assets and I S thirty nine جو کہ financial instruments recognition and measurement کے بارے میں ہے آئی اے تھرٹی نائن بھی جیسا کہ میں پہلے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل ڈسکس نہیں کیا کیونکہ وہ اس سلیبس کا اس کورس کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے لیکن ان دونوں آئی اے کے حوالے سے یعنی تھرٹی سکس اور تھرٹی نائن کے حوالے سے یہ بات کہی جائے گی کہ any impairment in the value of the investment in associate is also recorded as expense in the period in which the impairment takes place یعنی اگر انویسٹمنٹ ان ایسوسیٹس کے اندر کا جو ویلو ہے اس کا جو جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا شیئر ویلو کم ہو گیا یا اس کا بریک اپ ویلو کم ہو گیا یا جیسا بھی ہے تو پھر اور آپ اس ویلو پہ لے کر کے آنا چاہتے ہو اس انویسٹمنٹ کو تو جو ڈفرنس ہے جو امپیئرمنٹ ہوئی ہے جو اس کے ویلو میں کمی واقع ہوئی ہے وہ ویلو جو ہے جو ڈفرنس جو ہے وہ ایکسپنس کے طور پہ انکم کے اگینسٹ چارج آف ہوگا I A thirty eight intangible assets کے حوالے سے ہم نے بات کی intangible assets trademarks patents copyrights بہت ساری چیزیں گڈ ول ان سب کے بابت ہم نے بات کی تھی اور آئی اے تھرٹی ایٹ جو ہے وہ ان کے حوالے سے ہے کہ اگر ان کے ویلیو میں ان کی کاسٹ میں جس کاسٹ پہ ہم شو کر رہے ہیں اس میں اس کو کیسے کیپٹلائز کرنا اس میں کمی جو واقع ہو رہی ہے اس کو کیا کرنا ہے اس میں امپیئرمنٹ اگر ہو رہی ہے تو پھر امپیئرمنٹ آف ایسٹس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے آ, لیکن آئی ایس تھرٹی ایٹ جو ہے جو کہ انٹینجیبل ایسٹس پہ ہے اس کے حوالے سے چند ایک باتیں کہی جا سکتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ the intangible asset is amortized over its useful life and the amortization is charged as an expense for the period the maximum useful life of an intangible asset is deemed as twenty years ایک انٹینجیبل ایسٹ کی ٹوٹل لائف جو ہے اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے unless you can prove it otherwise کہ جی وہ بیس سال ہے اور اس بیس سال کے عرصے میں اس کی تمام تر کاسٹ جو آپ نے اس پہ انکر کی اس کو کریٹ کرنے میں وہ رائٹ آف کی جائے گی چونکہ یہ ایبسٹریکٹ قسم کے ایسٹس ہیں یہ اس قسم کے ایسٹس نہیں کہ جی مشینری ہے یا گاڑیاں ہیں یا فرنیچر ہے یا کمپیوٹرز ہے بلکہ یہ ایبسٹریکٹ ہے گڈ ول تصور ہے ایک کہ جی ہمارے بارے میں بہت اچھی عوام میں کنزیومرز کے اندر ہمارے کلائنٹس کے اندر ہمارے بارے میں ایک رائے موجود ہے اور اسی لیے وہ ہمارے پاس آتے ہیں لہذا ہمارے نام کی ایک گڈ ول ہے ایک ایبسٹریکٹ ہے چیز یہ اس کا ایک ویلو آپ ایک طریقے سے نکالتے ہیں سپر پروفٹس کے اوپر بیس کر کے جیسے بھی کرتے وہ ویلو یا وہ ویلو اس کی کاسٹ بن جاتی ہے یہ کاسٹ جو ہے اس کو ایمورٹائز کیا جاتا ہے ڈپریشیٹ نہیں کیا جاتا ایمورٹائز کیا جاتا ہے اوور دا یوزفل لائف جس کی حد جو ہے وہ بیس سال ہے subsequent expenditure on an intangible asset after its purchase or its completion should be recognized as expense when it is incurred اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر آپ اس انٹینجیبل ایسٹ پہ آئندہ برسوں میں کوئی اخراجات کرتے ہیں تو وہ اخراجات جو ہیں وہ کیپٹلائز نہیں ہوں گے بلکہ ایکسپنس کے طور پہ چارج ہوں گے جو آپ نے ایک دفعہ ایسٹ انٹینجیبل کریٹ کر لیا جس کاسٹ پہ وہ کاسٹ ویسی رہے گی اور وہ کاسٹ ایمورٹائز ہوگی over the next few years subsequent expenditure اس پہ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ چارج آف ہوگا انکم کے اگینسٹ انلیس اب یہاں پہ ایک پروویزن لگا دی یہ بات ہے ساری کہنے کے بعد کہ unless it is probable this expenditure will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards یعنی اگر ہم یہ خرچہ جو ہم نے بعد میں کیا ہے اس سے اس ایسٹ کی زندگی کے اندر اور اس کی اس اہلیت کے اندر کہ جی وہ ہمیں فیوچر اکنامک بینیفٹس مہیا کرے اس میں اضافہ ہوتا ہے بمقابلہ اس بینیفٹ کے جو ہم نے اس ایسٹ کو کریٹ کرنے پہ جس کا تصور کیا تھا تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ خرچہ بھی آپ کیپٹلائز کر دیں گے کیونکہ یہ خرچہ جو ہے یہ اس کی لائف کو پرولونگ کر رہا ہے ایکسپینڈیچر ریسرچ پہ ہوتا ہے بہت ساری فارماسوٹیکل کمپنیز جو ہے وہ ریسرچ کرتی ہیں نئی انوینشنس کیے جاتی ہیں کریشنس کیے جاتی ہیں ان پہ ریسرچ جب تک وہ کامیاب نہیں ہو جاتا ریسرچ اس وقت تک اس پہ اخراجات کیے جاتے ہاں اگر وہ ریسرچ کامیاب ہو جائے اور اس کی کمرشل ڈیولپمنٹ کے اور اس کی کمرشل سیل کا امکان جو ہے وہ واضح طور پہ یا اس کی سکسیس جو ہے وہ واضح طور پہ ہمارے سامنے آئے کہ ہاں جی یہ واقعی کمرشلی بیچا جا سکتا ہے تو ہم اس کے جو خرچ ریسرچ کے اوپر جو خرچے ہیں ان کو ریکوپ کر سکتے ہیں ورنہ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ expenditure on research or from research phase of an internal project should be recognized as an expense when incurred یعنی ایک زمانہ ہوتا تھا کہ صاحب ہم انتظار کریں گے کہ یہ ریسرچ کا ہمیں نتیجہ پتا چلے کہ یہ سکسیسفل ہو رہی ہے یا انسکسیسفل رہے گی اگر سکسفل ہو گئی تو اس کو کیپٹلائز ہی کیا جائے گا اور یہ ریکور کیا جائے گا over X number of years جب اس کی کمرشل سیل شروع ہو جائے گی اور اگر یہ انسکسیسفل ہو جاتی ہے ریسرچ تو جیسے ہی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ریسرچ انسکسیسفل ہو گئی ہے تو ہم اس کو رائٹ آف کر دیں اب وہ کہتا ہے کہ جو آپ پیسہ ریسرچ پہ خرچ کر رہے ہیں وہ پیسہ جو ہے یا وہ ایکسپنس جو ہے وہ آپ فوری طور پہ جیسے ہی انکر کرتے ہیں اس کو ریکگنائز کریں گے ایز این ایکسپینس اس کے علاوہ یہ آئی ایس تھرٹی ایٹ کی بات تھی اور جو آئی ایس ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں پریزنٹیشن ریکگنیشن ڈسکلوجر ایکسپنسز کی وہ ہے آئی ایس الیون ہے کنسٹرکشن کانٹریکٹس کے بارے میں جو کہ اسپیسیفائی کرتا ہے ریکگنیشن آف ریونیو کہ اس کو کس طریقے سے کیا جائے گا ریونیو کو ریکگناز کیا جائے گا جو انکم آتی ہے کنسٹرکشن کانٹریکٹ سے اور اس سے ریلیٹڈ جو کاسٹس ہیں ان construction in case of construction cost spread over more than one accounting period ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا تو اس کے لیے آئی ایس الیون سے رجوع کرنا پڑے گا آئی اے ٹویلو ہے جو انکم ٹیکسز سے ریلیٹ کرتا ہے اور پروسیجر ڈیفائن کرتا ہے کہ جی کیلکولیشن اور recording and reporting of income tax جو ہے وہ کیسے ہوگی آئی اے نائنٹین ہے جو کہ امپلائی بینیفٹ سے ریلیٹ کرتا ہے اور اسپیسیفائز کے جی calculation recording reporting retirement benefits جو ہیں اور ان کی کاسٹ جو ہیں جو ایک آرگنائزیشن کی ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا اور کیسے کی جائیں گی آئی اے ایس ٹوینٹی ہے جو کہ accounting for government grants and disclosure of government assistance سے ریلیٹ کرتا ہے اس میں recording of receipts of government grants and assistance received and cost incurred in relation to fulfilling the conditions attached with these grants اس کے بارے میں ذکر ہے آئی ایس ٹوینٹی ون ہے جو کہ the effects of changes in foreign exchange rates کے بارے میں ہے کہ جی فلکچویشن ہوتی ہے آپ نے ایک ٹرانزیکشن ایک خاص ریٹ پہ بک کی ایک روز لیکن دوسرے روز جو ہے ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ٹرانزیکشن اس کا ایکسچینج ریٹ جو ہے اس میں چینج آ گئی تو اس کیس میں اگر ایکسچینج ریٹ بڑھ جاتا ہے تو آپ کو لاس کرنا ہے اگر بک کرنا ہے اگر گر جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو گین ہو رہا ہو وہ گین کرنا آپ کو کیسے بک کرنا تو یہ جو ایفیکٹ ہے فارن ایکسچینج ریٹس کا اس کے بارے میں اور اس سے ریلیٹڈ جو گینز یا لاسز بنتے ہیں فارن ایکسچینج فلکچویشن کے وہ آئی ایس ٹوینٹی ون میں اس کے بارے میں ذکر ہے آئی ایس تھرٹی سکس کا ہم پہلے ذکر کر چکے امپیئرمنٹ آف ایسٹس کی بات ہے اور آئی اے تھرٹی نائن کا بھی ہم ذکر کر چکے جو financial instruments recognition and measurement کے حوالے سے ہے اور یہ میں نے اسپیسیفکلی اس کورس کے شروع ہوتے بھی یہ کہی تھی بات کہ ہم اس کو نہیں اپنے کورس میں شامل کر رہے کیونکہ یہ ابھی آئی اے جو ہے یہ پورے طور پہ پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہوا اور اس کے بارے میں ابھی بھی دنیا بھر میں قیاس آرائی کی جا رہی ہے اس پہ بحث جاری ہے اس پہ کوئی ابھی کلیئر کٹ اوپینئن سامنے جو ہے وہ نہیں آئی ہے یوں ہمارے آئی ایس ایس جو ریلیٹ کرتے ہیں ایکسپنسز کے ساتھ ان کے بارے میں ہم نے اپنی گفتگو جو ہے یا آپ کو اپنی گفتگو کی ہم نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے آئی ایس ایس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا جب ہم ایکسپنسز کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں اور انکم اسٹیٹمنٹ میں ان ایکسپنسز کو شو کرنے کی بات کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے انکم اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے اس کی دونوں سائڈیں یعنی انکم کی سائڈ اور ایکسپنس کی سائڈ یہ دونوں سائڈیں جو ہیں یہ ہم نے کور کی ہم نے یہ دیکھا کہ کون کون سے آئی ایس ایس جو ہیں وہ ان کو دونوں چیزوں کو اپلائی ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے کچھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا پہلے بھی کر چکے ہیں آج پھر ہم نے ایکسپنسز کے حوالے سے ان آئی ایس ایس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ریوائز کیا اس کے ساتھ انکم اسٹیٹمنٹ پہ جو ڈسکشن تھی وہ ہماری ختم ہوئی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اللہ فائنانشیل اسٹیٹمنٹس ہی کے حوالے سے ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے لیکن جو تیسری ایک امپارٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے statement in changes in equity اور کچھ اور چیزوں کے بارے میں آپ سے ذکر کریں گے اجازت دیجیے خدا حافظ